بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یاسدان عال خان سسٹم پروگرامنگ کے ٹوئنٹی سیونتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈسک کو کیسے ایکسس کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے ڈسک کے کسی ایک بلاک کا ایڈریس پتا ہے اگر سی ایچ ایس فارم کے اندر پتا ہے تو آپ کیسے ایکسس کریں گے اور اگر ایل بی اے فارم کے اندر آپ کو پتا ہے تو آپ کیسے ایکسس کریں گے ہم نے ایک پروگرام بھی بنایا تھا جس کے اندر ہم نے C H S address use کیا تھا اس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے بایوس ڈسک کا فنکشن یوز کیا تھا بایوس ڈسک کا فنکشن جو آپ نے ایڈریس اسپیسیفائی کیا تھا اس بلاک کو ریڈ کرتا تھا اور اس کو ایک فائل کے اندر اسٹور کر لیتا تھا لیکن ہم نے اس کی کچھ لمیٹیشنس ڈسکس کی تھیں ہم نے لمیٹیشنس ڈسکس کی تھیں کہ جو بایوس کی پرانی سروسز ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتی کہ اگر آپ کی ڈسک 504 ایم بی سے بڑی ہے تو اس سے ہارڈ ایریا میموری ایریا کے اندر جو بلاکس ہیں وہ ان کو ایکسس کر سکے ان سے ہائر میموری ایریا کو ایکسس کرنے کے لیے آپ کو firstly L B A index use کرنی پڑے گی اور ایکسٹینڈیڈ فنکشنز یوز کرنے پڑیں گے بایوس کے ان ایکسٹینڈیڈ فنکشنز کو یوز کرتے ہوئے آپ L B A index specify کریں گے اور اس بلاک کے اوپر پھر آپ ریڈ رائٹ کے جو بھی آپریشنس پرفارم کرنا چاہتے ہیں پرفارم کر سکتے ہیں جو ایکسٹینڈیڈ فنکشنز ہیں وہ سی ایچ ایس انڈیکس نہیں یوز کرتے وہ ایک single L B A index کو یوز کرتے ہیں پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس سی ایچ ایس ویلوز ہیں تو آپ اس کو ایل بی اے میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایل بی اے ویلو ہے تو اس کو سی ایچ ایس کے اندر کیسے کنورٹ کیا جا سکتا لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے اپنی ڈسکشن چھوڑ دی تھی اس پوائنٹ کے اوپر جب ہم بات کرنے لگے تھے اباؤٹ ایکسٹینڈیڈ سروسز آج ہم ڈسکس کریں گے وہ کون سی ایکسٹینڈیڈ سروسز ہیں جس کو یوز کر کے آپ five hundred four M B سے بڑی ڈسک کو ایکسس کر سکتے ہیں اور ان سروسز کو یوز کرتے ہوئے ہم پھر ایک پروگرام بنائیں گے اور اس پروگرام کے تھرو کوئی بھی اسپیسیفائڈ بلاک ڈسک کے اندر ایک لارج ڈسک کے اندر کوئی بھی ایک بلاک آپ اسپیسیفائی کریں اور اس بلاک کو ریڈ کریں گے ایل بی اے جو ہے وہ ایک سکسٹی فور بٹ کی انڈیکس ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے ڈسکس کیا تھا disk address packet disk address packet ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ ایکسٹینڈیڈ سروسز یوز کرتی ہیں اس ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر آپ کو ویریس انفارمیشن پلیس کرنی پڑے گی جو موسٹ امپارٹینٹ انفارمیشن ہے اس میں ڈرائیو نمبر آ جاتا ہے ڈرائیو نمبر کے علاوہ ایل بی اے انڈیکس آ جاتی ہے ایل بی اے انڈیکس کے لیے ایک کواڈ ورڈ ہے کواڈ ورڈ کا مطلب ہے کہ سکسٹی فور بٹ کی کوئی ویلو ہے سکسٹی فور بٹ کا کوئی آپ کے پاس ڈیٹا ٹائپ اویلیبل نہیں ہے ایک single integer data type available نہیں ہے تو ہم اپنے پروگرام میں اس سکسٹی فور بٹ کو کس طرح سے یوز کریں گے اس کو بریک اپ کر لیں گے انٹو ٹو ڈبل ورڈس ایک اس کا لو ڈبل ورڈ ہوگا ایک ہائی ڈبل ورڈ ہوگا اور ایل بی انڈیکس کو اس فارم کے اندر بریک اپ کر کے آپ اسپیسیفائی کریں گے فرسٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکسٹینڈیڈ سروسز ہیں اس کو آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ڈس ایڈریس پیکٹ کا آپ کو بتا دیا گیا اب ڈس ایڈریس پیکٹ کو اسپیسیفائی کرتے ہوئے آپ ایکسٹینڈیڈ فنکشنس کو کیسے یوز کریں گے آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیلز آف ایکسٹینڈیڈ ریڈ یہ سروس ہے 13 ہیگز کی سروس نمبر اس کا 42 ہے انٹرپٹ کو کال کرنے سے پہلے آپ کو سروس نمبر پاس کرنا پڑے گا سروس نمبر ایج کے اندر اسپیسیفائی کریں گے جو کہ آف کورس اس کیس کے اندر 42 ہے ایگزام اس کے علاوہ آپ ڈرائیو نمبر اسپیسیفائی کریں گے ڈی ایل کے اندر اور D S colon S I کے اندر آپ فار ایڈریس اسپیسیفائی کریں گے of disk address packet disk address packet کے اندر انفارمیشن ہے کہ اگر آپ ریڈ کر رہے ہیں یا رائٹ کر رہے ہیں تو جس بفر پہ سے ریڈ رائٹ کرنا ہے اس بفر کا ایڈریس بھی ایڈریس پیکٹ کے اندر پڑا ہوا ہے ڈس ایڈریس پیکٹ آپ کا کوئی ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کا جو فار ایڈریس ہے وہ ڈی ایس کو آئی کے اندر ڈی ایس کے اندر اس کا سیگمنٹ ایڈریس اور ایس آئی کے اندر اس کا آف سائڈ ایڈریس ہے یہ ویلوز پلیس کرنے کے بعد آپ انٹرپ ہیگس کو کال کریں انٹرپ تھرٹین ہیگس جو بھی ڈس ایڈریس پیکٹ کے اندر آپ نے ایل بی انڈیکس اسپیسیفائی کیا ہے اس بلاک کو ریڈ کرے گی اگر سکسیسفلی ریڈ کر لیتی ہے تو وہ ویلو اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس بلاک کے وہ کانٹینٹس جو آپ نے فارورس بفر کا اسپیسیفائی کیا ہوا ہے وہ کانٹینٹس اس بفر کے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گے ان کیس آف سکسیس اس سروس کے کال کرنے کے بعد کیری فلیگ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا کلیئر ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سکسیسفل رہا ہے ریڈ کا آپریشن اور ایج کے اندر زیرو آ جائے گا جو کہ انڈیکیٹ کرتا ہے سکسیس اگر کیری فلیگ سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انسکسیسفل رہے ہیں اور انسکسیسفل ہونے کی جو وجہ ہے اس کا جو ریزن ہے وہ ایج کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایج کے اندر اس کی ایرر کوڈ آئے گی اسی طرح سے اس نیکسٹ سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکسٹینڈیڈ رائٹ ایکسٹینڈیڈ رائٹ آپ کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں ایکسٹینڈیڈ رائٹ پرفارم کرنے کے لیے جو سروس یوز ہوگی وہ 13 ہیگس کی سروس 43 تھری ہیکس ہے تھرٹینگز انٹراپٹ نمبر ہے سروس نمبر کو کال کرنے سے پہلے آپ یہ سروس نمبر آپ یہ اسپیسیفائی کریں گے کس طریقے سے رائٹ کرنا ہے رائٹ کرنا ہے آپ نے جب رائٹ کیا تو ویریفائی ہو کہ واقعی صحیح رائٹ ہوا ہے یا نہیں رائٹ ہوا اگر ان کیس ڈسک ڈیمیج ہوئی ہوئی اور آپ رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ صحیح طریقے سے رائٹ نہ ہو اگر ویریفائی آف کر دیتے ہیں تو اس صورت کے اندر اس کی ویریفیکیشن نہیں ہو سکے گی کریکٹلی رائٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا وہ بس رائٹ کرے گا اینڈ دیٹ ایٹ اگر ویریفیکیشن آن کر دیتے ہیں تو اس کیس میں ویریفیکیشن ہو سکے گی آپ کو ایک طرح کی فیڈ بیک ملے گی کہ کریکٹلی uh, رائٹ ہوا ہے یا نہیں رائٹ ہوا تو اے ایل کے اندر اگر زیرو یا ہے یا ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے ویریفیکیشن آف کی ہوئی ہے اور اگر اس کے اندر ویلو ٹو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ نے ویریفیکیشن آن کی ہوئی ہے ڈی ایل کے اندر ڈرائیو نمبر آپ اسپیسیفائی کریں گے جس ڈرائیو پہ سے آپ نے ریڈ رائٹ کرنا ہے ڈرائیو نمبر اسی طرح سے ہے جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر آپ کو ڈسکرائب کیا تھا کہ جو فرسٹ فکس ڈسک ہے اس کے لیے eighty hex second fix disk کے لیے eighty one and so on اور جو فرسٹ ریموویبل ڈسک ہے اس کے لیے زیرو سیکنڈ ریموویبل ڈسک کے لیے ون اینڈ سو آن تو آپ ادھر ڈرائیو نمبر اسپیسیفائی کریں گے اور D S colon S I کے اندر سملرلی آپ ڈس ایڈریس پیکٹ کا ایڈریس اسپیسیفائی کریں گے فار ایڈریس اس کا سیگمنٹ ایڈریس ڈی ایس کے اندر اور اس کا offset address S I کے اندر اسپیسیفائی کیا جائے گا یہ اسپیسیفائی کرنے کے بعد آپ سروس روٹین کو کال کر سکتے ہیں انٹرپٹ سروس روٹین جو آپ نے L B A index specify کی ہوئی ہے ڈس ایڈریس پیکٹ کے اندر اس کے اوپر رائٹ کرنے کی کوشش کرے گی اگر رائٹ کا آپریشن سکسیزفل رہتا ہے تو اس کیس میں کیری فلیگ کلیئر ہو جائے گا کیری فلیگ کی زیرو انڈیکیٹ کرتی ہے سکسیس اور اس کیس کیس کے کے اندر اندر زیرو ریٹرن ہوگی ان uh, کسی قسم کا ایرر آ کر ہوتا ہے آپ سکسیسفلی نہیں رائٹ کر پاتے تو کیری فلیگ کے اندر ویلو ریٹرن ہوگی ون اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ انسکسیسفل رہے ہیں رائٹ کرنے میں اور جو ریزن ہے اس کا اس کی جو کوڈ ہے وہ ایج کے اندر آئے گی ایج اندر ویلیو کو چیک کر کے آپ یہ ڈیٹرمن کر سکتے ہیں کہ کس وجہ سے آپ سکسیزفلی رائٹ نہیں کر پائے ابھی ہم نے ایکسٹینڈیڈ سروسز کی کچھ ڈیٹیل ڈسکس کی ہے اس کے اندر ڈسکس کیا ہے کہ اس کے ویریس کیا پیرامیٹرز ہیں جن کو پاس کر کے آپ ڈسک کے ویریس آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں ریڈ کے لیے ہم نے ڈسکس کیا رائٹ کے لیے ڈسکس کیا اب ہم یہی کام کریں گے ایک پروگرام بنائیں گے اس پروگرام کے اندر اس سروسز کو یوز کریں گے ایڈریس پیکٹ بنائیں گے اور اس کو ویریس پیرامیٹرز پاس کریں گے اور جو پیرامیٹرز پاس کریں گے اس کے اندر ہم ایک block L B A index specify کریں گے اور پھر اس ایل بی اے انڈیکس میں سے ہم ویلیو کو ریڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو آئیے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فرسٹلی ایک اسٹرکچر ڈکلیئر کیا ہے جس کا نام ڈی اے پی رکھا ہے ڈی اے پی ان کیپس اس اسٹرکچر کے اندر جو سب سے پہلی فیلڈ ہے وہ ان سائنڈ کریکٹر ہے اس کا نام ہم نے سائز رکھا ہے یعنی کہ بائٹ سائز یہ فیلڈ ہے اس کے اندر جس طرح آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ ڈی اے پی کے اندر اس فیلڈ کے اندر آپ کو ایٹ لیسٹ سکسٹین پلیس کرنا پڑتا ہے سکسٹین سے لیسر ویلو ہوگی تو جو ایکسٹینڈیڈ سروس ہے وہ ایز اٹ از ریٹرن کر جائے گی وہ کوئی آپریشن نہیں پرفارم کرے گی نیکسٹ جو بائٹ ہے وہ ریزروڈ ہے آپ کو بتایا تھا مے بی فیوچر یوز کے لیے اس سے جو نیکسٹ بائٹ ہے اس کے اندر آپ نمبر آف بلاکس اسپیسیفائی کریں گے کہ کتنے بلاکس کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں یا کتنے بلاکس کو رائٹ کرنا چاہتے ہیں یہ نمبر جو ہے یہ آپ کو بتایا کہ سیون ایف یعنی کہ one twenty seven in decimal سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا اگر ایکسیڈ کرے گا تو آپ اتنے بلاکس ریڈ نہیں کر سکتے نیکسٹ جو بائٹ ہے اگین وہ بھی ریزروڈ ہے may be for future use پھر نیکسٹ فار ایڈریس اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے بفر کا میموری کے اندر کوئی بفر آپ نے کریٹ کیا ہے جس کے اندر آپ ریڈ کر کے ڈیٹا لا رہے ہیں تو اس کا جو فار ایڈریس ہے وہ آپ کو یہاں پہ اسپیسیفائی کرنا پڑے گا یا پھر ان کیس آف رائٹ آپ بفر سے ڈیٹا ڈسک میں ٹرانسفر کر رہے ہیں بہت کیسز کے اندر یہاں پہ اس کا فار ایڈریس آئے گا پھر جو ایل بی اے کی فیلڈ ہے کیونکہ وہ ایک کوڈ ورڈ ہے تو ہم نے اس کو دو بٹس کے اندر ڈیوائڈ کر لیا ہم نے ایک اس کا low word low double word رکھا ہے اور ایک ہائی ڈبل ورڈ رکھا جو لو ڈبل ورڈ ہے وہ آف کورس پہلے آئے گا میموری کے اندر جس طرح سے ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ایک فیلڈ ہم نے ڈکلیئر کی ہے unsigned long int L B A low اور ڈی اسٹینڈ کر رہا ہے کہ یہ ایک ڈبل ورڈ ہے اور اسی طرح سے جو نیکسٹ فیلڈ ہے وہ unsigned signed long int L B A high D یعنی کہ یہ ہائی ڈبل ورڈ ہے ایل بی اے انڈیکس کا ہائر ڈبل ورڈ ہے اس طرح ایل بی انڈیکس کو ہم نے دو ڈبل کے اندر بریک اپ کر لیا اسٹرکچر کا ایک انسٹنس ہم نے کریٹ کر لیا ڈی اے پی کے نام سے پھر ایک ہم نے اسٹرنگ ڈکلیئر کی ہے آف ایٹی کریکٹرس اور ہم نے ایک اور اسٹرنگ ڈکلیئر کی ہے آف انسائنڈ سائنڈ یہ فائیو ہنڈریڈ بائٹس کی ہے اس اسٹرنگ کا نام بف ہے اس اسٹرنگ کو ہم بفر کے طور پہ یوز کریں گے یہ ذہن میں رہے کہ یہ اسٹرنگ جو ہے یہ گلوبل ویریبل کے طور پہ ڈکلیئر کی گئی ہے یہ اسٹیٹک ڈیٹا ہے پروگرام کا تو اس اسٹیٹک ڈیٹا کا جو سیگمنٹ ایڈریس ہوتا ہے وہ ڈی ایس رجسٹر کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے آلریڈی پڑا ہوا ہوتا ہے نیکسٹ ایک فائل پوائنٹ ڈکلیئر کیا گیا ایف پی ٹی آر کے نام سے اس کے بعد آپ مین پروگرام دیکھ سکتے ہیں مین پروگرام کے اندر ہم یوزر سے ان پٹ لے رہے ہیں ایل بی اے انڈیکس پہلے ایل بی اے انڈیکس کا لو ڈبل ورڈ ان پٹ لے رہے ہیں لو ڈبل ورڈ ان پٹ لینے کے بعد اس کو ایک اسٹرنگ میں اسٹور کر لیا اور اس اسٹرنگ کو پھر ہم نے کنورٹ کیا ہے انٹو لانگ انٹیجر اس کے لیے اے ٹو ایل کا فنکشن یوز کیا ہے اور جب لانگ انٹیجر میں کنورٹ کیا ہے تو اس کو ہم ڈی اے پی جو ہمارا ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کے L B A low D کے اندر اسٹور کریں یعنی کہ لوور ڈبل ورڈ کے اندر ہم اس کو اسٹور کریں اسی طرح سے higher double word input لیا higher double word input لینے کے بعد اس کو اسٹرنگ میں سیو کر لیا اور پھر اس کو لانگ میں اگین کنورٹ کیا اے ٹو ایل یوز کرتے ہوئے ٹو لانگ کا فنکشن یوز کیا اور اس کو ہائر ڈبل ورڈ کی فیلڈ کے اندر اسٹور کر لیا L B A high D کے اندر پھر اسی طرح سے سائز جو ہے سائز سکسٹین آپ نے اسپیسیفائی کیا ایٹ لیسٹ سکسٹین آپ نے ضرور اسپیسیفائی کرنا ہے اس سے کم ہوگا تو ایکسٹینڈیڈ فنکشن نہیں ورک کریں گے پھر ریزروڈ ون ہے اس کو آپ عام طور پہ زیرو رکھیں گے کیونکہ یہ یوز نہیں ہو رہی فیلڈ پھر نمبر آف بلاکس جو آپ ریڈ کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو بفر کا سائز رکھا ہے five hundred bytes five hundred کے اندر صرف ایک ہی بلاگ اسٹور کیا جا سکتا ہے تو آپ جسٹ ون بلاک ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں پھر نیکسٹ جو ریزرو فیلڈ ہے اس کو آپ نے زیرو اس کے اندر پلیس کیا کیونکہ یہ آف کورس یوز نہیں ہوتی پھر نیکسٹ بفر کی فیلڈ ہے بفر کی فیلڈ کے اندر آپ نے ایک فار ایڈریس اسپیسیفائی کرنا اب ہم نے جو اپنے پروگرام کے اندر بفر ڈکلیئر کیا وہ ایک ارے ہے آپ کو پتا ہے جو ارے کا نام ہوتا ہے وہی اس کا ایڈریس ہوتا ہے لیکن وہ اس کا کس طرح کا ایڈریس ہے وہ اس کا نیئر ایڈریس ہے اور اس بفر کا آپ کو بتایا کہ یہ اسٹیٹک ڈیٹا ہے یہ گلوبل ڈیٹا ہے پروگرام کے اندر ہے تو اس کا جو سیگمنٹ ایڈریس ہوگا وہ ڈی ایس رجسٹر کے اندر ہوگا تو اس ڈی ایس رجسٹر کو اور اس کا ایڈریس جو کہ اس کا نام ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک میکرو یوز کر رہے ہیں make far pointer M K F P کا اس میکرو یہ سی کا میکرو ہے یہ آلریڈی کسی ہیڈر فائل کے اندر ڈکلیئر ہوا ہوا ہے اس میکرو کو یوز کرتے ہوئے آپ سیگمنٹ ڈریس اور آف سائڈ ایڈریس کو اسپیسیفائی کر کے اس کو ایک فار ایڈریس میں کنورٹ کر سکتے ہیں تو اسے ہمیں ٹائپ کاسٹ کرنا پڑے گا unsigned signed character far pointer کے اندر اس کو ٹائپ کاسٹ کیا اور ڈی ایس اور بف کو ملا کے ایک فار ایڈریس جنریٹ کیا یہ فار ایڈریس آپ نے بفر کی فیلڈ کو اسائن کر دیا اس طرح سے جو آپ کے پروگرام کے اندر بفر ہے جو کہ ڈسک میں سے ڈیٹا ریڈ رائٹ کرنے کے لیے یوز کیا جا رہا ہے اس بفر کو کا ایڈریس آپ نے ڈی اے پی کے اندر اسپیسیفائی کر دیا پھر آپ سروس نمبر اسپیسیفائی کر رہے اے کے اندر pseudo variable A H use کرتے ہوئے اس کے اندر forty two service number specify کیا ڈی ایل کے اندر آپ ڈرائیو نمبر اسپیسیفائی کر رہے ہیں زیرو ایکس ایٹی اور ایس آئی کے اندر آپ ڈی اے پی کا ریفرنس پاس کر رہے ہیں اب ڈی اے پی جو ہے یہ ڈیٹا اسٹرکچر ہے ایک یہ بھی ایک اسٹاٹک ڈیٹا ہے اس اسٹاٹک ڈیٹا جو ہے یہ پروگرام کے ڈیٹا سیگمنٹ کا پارٹ ہے تو اس اسٹاٹک ڈیٹا کا جو سیگمنٹ ایڈریس ہے وہ آلریڈی ڈی ایس کے اندر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ڈی ایس میں لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس کا offset address S I میں ہم نے لوڈ کر دیا اب جو بھی اس کو سارے ریکوائر تھے وہ سارے لوڈ ہو گئے ہیں اب ہم جنریٹ انٹراپٹ کر سکتے ہیں تھرٹین ہیگز کی جو انٹراپٹ وہ جنریٹ کی ہے اس کی سروس فورٹی ٹو یوز کر رہے ہیں اور سارے اس کے پیرامیٹرس لوڈ کر دیے ہیں اس کے لیے ڈسک ایڈریس پیکٹ بھی بنا دیا اور ڈس ایڈریس پیکٹ کے اندر آپ نے سارے ریکوائرڈ پیرامیٹرس بھی پلیس کر دیے اس انٹرپٹ سروس روٹین کے ریزلٹ میں کیا ہوگا جو آپ نے L B A index specify کیا ہے اس ایل بی اے انڈیکس میں جو بھی ڈیٹا اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ریڈ ہوں گے اور ریڈ ہو کے ہماری جو رے ہے بف کے نام کی اس رے کے اندر آ جائیں گے اب نیکسٹ یوزر سے ان پٹ لیا جا رہا ہے پیتھ جس پیتھ کے اوپر وہ ایک فائل کریٹ کرنا چاہتا ہے اور اس فائل کے اندر اس بلاک کے کانٹینٹس کو اسٹور کرنا چاہتا ہے یوزر وہ پورا پیتھ ان پٹ کرے گا ایف اوپن کے تھرو اس پیتھ کے اوپر ایک فائل کریٹ کی جا رہی ہے اوپن کی جا رہی ہے ان رائٹ بائنڈری موڈ پھر ایف رائٹ کی مدد سے اس پہ رائٹ کر رہے ہیں آپ نے file pointer F P T R specify کیا ایف رائٹ کے اندر اور جو بفر اسپیسیفائی کیا وہ بی یو ایف اسپیسیفائی کیا بف اسپیسیفائی کیا اور اس کے جو 512 ہنڈریڈ ہیں وہ اس فائل کے اندر رائٹ کر رہے ہیں اس کے بعد فائل کو کلوز کر دیا اب یہ جو فائل رائٹ ہوئی ہے جس کا بھی آپ نے پیتھ اسپیسیفائی کیا تھا جب وہ فائل سکسیسفلی رائٹ ہو جائے گی تو اس فائل کے اندر جو بلاک آپ نے ریڈ کیا تھا اس کے کانٹینٹس پڑے ہوں گے تو اس طرح سے آپ کسی بھی بلاک کو ایکسس کر سکتے ہیں اس کے کانٹینٹس گیٹ کر سکتے ہیں using extended BIOS functions extended disk functions جو کہ بایوس سپورٹ کر رہی ہے اور اس کیس کے اندر آپ نے جو ایڈریس اسپیسیفائی کیا وہ سی ایچ ایس فارم کے اندر نہیں اسپیسیفائی کیا انفیکٹ آپ کو اس کیس کے اندر بلاک کی سی ایچ ایس جو ویلوز ہیں ان کا پتا ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر آپ کو سمپلی ایل بی انڈیکس پتا ہے تو آپ ایل بی انڈیکس کے تھرو ہی ڈائریکٹلی اس بلاک کو ریڈ کر سکتے ہیں یا اگر رائٹ کرنا چاہیں تو ڈفرینٹ سروس یوز کرتے ہوئے رائٹ بھی کر سکتے ہیں ابھی تک ہم کافی ڈسکشن کر چکے ہیں کہ آپ ڈسک کے کو ڈسک کے بلاکس کو ڈائریکٹلی کس طرح سے ایکسس کریں گے لیکن جب ایک آپریٹنگ سسٹم ران کر رہا ہوتا ہے تو اس سب کے ٹاپ کے اوپر ایک فائل سسٹم ران کر رہا ہوتا ہے اور آپ پھر ڈسک کے اندر جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو ایز بلاکس نہیں پرسیو کرتے ان کو آپ پرسیو کرتے ہیں ایز فائل فائل کیا چیز ہے آرگنائزیشن آف ڈیٹا ہے اور فائلز کو کس طرح سے آرگنائز کیا گیا ہے فائل اگر فزیکلی دیکھا جائے is a collection of various blocks کئی بلاکس کو اکٹھا کر کے ہم نے فائل کو آرگنائز کیا ہوا ہے فائل سسٹمز جو ہیں وہ سمپلی یہی کرتے ہیں جب فائل کریٹ کرتے ہیں تو اس کو نمبر آف بلاکس اسائن کرتے ہیں اور اپنے پاس یہ انفارمیشن رکھتے ہیں کہ فلاں فائل کن کن بلاکس کے اوپر اسٹور ہوئی ہوئی ہے اس سے زیادہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے لیکن ابھی جو آپ نے فنکشنس بنائے ہیں اگر کسی آپریٹنگ سسٹمس کی موجودگی کے اندر ان پروگرامز کو آپ ران کریں جس طرح ابھی ہم نے ایک پروگرام بنایا جس کی مدد سے آپ service forty two thirteen hex کی سروس فورٹی ٹو کو یوز کرتے ہوئے بلاگ کو ریڈ کر رہے ہیں یا پچھلے پروگرام کے اندر ہم نے بنایا کہ ہم بایوس ڈیسک کی مدد سے ایک C H S address specify کر کے ایک بلاگ کو ریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اگر کسی آپریٹنگ سسٹم کی موجودگی کے اندر آپ اس طرح سے پروگرام بنائیں تو پاسبل ہے کہ آپریٹنگ سسٹم اس طرح کی ایکسس الاؤ نہ کرے جس طرح ونڈوز ہے ونڈوز کے کیس کے اندر اگر آپ اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے تو ونڈوز اٹمپٹ کرے گی اس آپریشن کو پری ایمپٹ کرنے کی اس آپریشن کو بلاک کرنے کی مور اوور جس طرح آپریٹنگ سسٹم جیسے اینٹی ہے اینٹی سپورٹ کرتی ہے سیکیورٹی کو وہ چاہتی ہے کہ یوزرس کا جو ڈیٹا ڈیسک کے اوپر پڑا ہوا ہے وہ سیکیور ہو جو اس کا فائل سسٹم ہے جو اس کے ایکسس رائٹس ہیں ان ایکسس رائٹس کے مطابق ہی جو ڈسک جو آپ کا پروگرام ہے وہ ڈسک کو ایکسس کر سکے ایکسس رائٹس کو کوئی اوور رائڈ نہ کر سکے اگر ایکسس رائٹس آپ چاہتے ہیں کہ اوور رائڈ نہ ہو تو آپریٹنگ سسٹم کو کیا کرنا پڑے گا آپریٹنگ سسٹم کو جو اس طرح کے ڈائریکٹ ایکسس ہے ٹو ڈسک اس کو بند اس کو بلاک کرنا پڑے گا تو اگر ان اس پروگرام کو آپ ونڈوز اینٹی کی انوائرمنٹ کے اندر رن کریں گے تو یہ پروگرام فیل نہیں فیل ہو جائیں گے آپریٹنگ uh, سسٹم اس پروگرام کو انٹرسپٹ کر لے گی اور جب یہ ریکویسٹ اس کے پاس آئے گی اس ریکویسٹ کو انٹرسپٹ کر لے گی اور ڈائریکٹلی کسی پروگرام کو اس طرح سے ڈسک کو ایکسیس نہیں کرنے دے گی اور ویریس ونڈوز کے ایسے ورژنز ہیں جس کے اندر ایسا نہیں ہو سکے گا کچھ ورژنس کے اندر مے بی پاسبل ہو بھی سکتا ہے اب آپ نے اگر اس پروگرام کو سکسیزفلی رن کرنا ہے اور آپ اس طرح سے کسی ایک بلاگ کے کانٹینٹس کو گیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا کیئر کرنی پڑے گی اگر ونڈوز الاؤ کر رہی ہے آپ کا جو آپریٹنگ سسٹم الاؤ کر رہا ہے ویل اینڈ گڈ اگر نہیں کر رہا تو آپ سسٹم کو ری بوٹ کریں سسٹم کو کوئی بوٹیبل ڈسک لے کے ڈاس کے اندر بوٹ کریں جب ڈاس کے اندر بوٹ کریں گے ڈاس کے اندر اس طرح کا کوئی چیک نہیں ہے کہ اپلیکیشن جو ہے وہ فائل سسٹم کو بائی پاس نہ کر سکے تو جب اپلیکیشن ڈائریکٹلی ڈسک کو ایکسس کرنے کی کوشش کرے گی ڈسک کو بلاک کو ایکسس کرنے کی کوشش کرے گی فائل سسٹم کو بائی پاس کرتے ہوئے ڈاس اس کو الاؤ کرے گا تو اگر آپ اس طرح سے کسی بلاک کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ڈاس کے اندر پاسبل ہے اگر آپ ونڈوز کے اندر رن کر رہے ہیں تو مے بی یہ پاسبل نہ ہو اس کے لیے آپ کو ڈاس کے اندر اس کو سسٹم کو ریبوٹ کرنا پڑے گا پھر اس پروگرام کو رن کریں اس سے ڈس ہارٹ نہیں ہونا کہ آپ اس پروگرام کو بناتے ہیں رن کرتے ہیں اور یہ پروگرام سکسیزفلی رن نہیں ہوتا اس کی وجہ کامنلی uh, یہی ہوگی کہ آلریڈی uh, کوئی ایسا آپریٹنگ سسٹم رن ہو رہا ہے جو کہ اس طرح کی ایکسس الاؤ نہیں کر رہا اس کے لیے سمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈاس کے اندر بوٹ کریں اب نیکسٹ جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ بھی ڈس سے ایسوسیٹیڈ ہے وہ فائل سسٹم بننے سے پہلے فرسٹلی ڈسک کو پارٹیشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو نیکسٹ جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ یہی ڈسک پارٹیشننگ کا ٹاپک ہے ڈسک پارٹیشننگ کے اندر کیا کیا جائے گا کہ ڈسک کو ڈیوائڈ کر لیا جائے گا امنگ ویریس پارٹیشنس ایک فزیکل ڈسک ہے اس فزیکل ڈسک کو تو فزیکلی ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا اس کو آف کورس لاجیکلی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ایک ڈیسک ڈرائیو کو جب آپ لاجیکلی ڈیوائڈ uh, کرتے ہیں انٹو پارٹیشن تو آپ کے پاس نمبر آف لاجیکل ڈرائیوز آ جاتی ہیں اب جو آپ نے پارٹیشن بنائی ہیں وہ کس طرح سے بنتی ہیں اور اس کی انفارمیشن کہاں پہ پڑی ہوتی ہے اس انفارمیشن کو کیسے ایکسس کر سکتے ہیں ہم اسی انفارمیشن کو ڈسکس کریں گے ہم uh, سب سے پہلے اسٹیپ uh, سے شروع کرتے ہیں آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتا چل رہا ہے کہ پارٹیشننگ کے لحاظ سے ایک موسٹ امپارٹنٹ جو ڈیٹا اسٹرکچر ہے that is called the partition table partition table contains information pertaining to disk partition partition table اب کیا ہوتا ہے کہاں پہ پڑا ہوتا ہے پارٹیشن ٹیبل ڈسک میں ہی پڑا ہوتا ہے اور کہاں پہ ہوتا ہے تو اگر اس کا ایڈریس آپ جاننا چاہتے ہیں اگر سی ایچ ایس کے اندر اس کو اسپیسیفائی کیا جائے تو اس کا سلینڈر نمبر زیرو یا ٹریک نمبر زیرو ہوگا ہیڈ نمبر زیرو ہوگا اور سیکٹر نمبر ون ہوگا یا ایل بی اے کے اندر اس کو دیکھیں تو ایل بی اے انڈیکس اس کی زیرو ہوگی اس لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ partition table is the first physical sector جس وجہ سے اس کا C H H address zero zero one ہے یا L B A address zero ہے جو پارٹیشن ٹیبل اس ایڈریس کے اوپر پڑا ہوتا ہے اس کو ایک اور نام سے جانا چاہتا ہے جو کہ بڑا کامنلی یوز کیا جاتا ہے ایم بی آر جس کو ماسٹر بوٹ ریکارڈ کہتے ہیں اس کے اندر سرٹن انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اس انفارمیشن کی ڈیٹیل اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا انفارمیشن پڑی ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ پارٹیشن ٹیبل جو ہے وہ ایک سنگل بلاک ہے ہم نے بات کی ہے پہلے بھی بات کی ہے کہ ڈاس کے اندر جو ایک بلاک ہوتا ہے اس کا سائز 512 ہنڈریڈ ہوتا ہے تو پارٹیشن ٹیبل کا بھی سائز اس لحاظ سے 512 ہنڈریڈ بائٹس ہوگا اس پارٹیشن ٹیبل کے اندر کچھ انفارمیشن پڑی ہوگی کچھ ڈیٹا پڑا ہوگا اور کچھ کوڈ پڑی ہوئی ہوگی یہ کوڈ کب ایگزیکیوٹ ہوتی ہے جب آپ کا سسٹم بوٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے بوٹ اپ کے وقت یہ کوڈ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس کوڈ کا کیا آبجیکٹو ہوتا ہے کیا ایم ہوتا ہے مور اوور پارٹیشن ٹیبل کے اندر کچھ انفارمیشن بھی پڑی ہوتی ہے آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس انفارمیشن کی کیا ڈیٹیل ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹیشن ٹیبل کا ٹوٹل سائز 512 بائٹس ہے تو ان 512 بائٹس بائٹس میں جو 446 ہیں یہ کوڈ کے لیے ریزروڈ ہے یہ کوڈ پارٹ کہلاتا ہے پارٹیشن ٹیبل کا یہ کوڈ پارٹ کہلاتا ہے باقی جو بائٹس بچتے ہیں 512 میں سے وہ 66 بائٹس ہیں یہ 66 بائٹس جو ہیں یہ پارٹیشن ٹیبل کا ڈیٹا پارٹ کہلاتا ہے starting 4 forty six bytes code ہیں اور باقی اینڈ میں جو سکسٹی سکس بائٹس بھی جو لاسٹ ٹو بائٹس ہیں that is the partition table signature یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں لاسٹ ٹو بائٹس کے پارٹیشن ٹیبل کے اندر جو انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ ویلڈ ہے ایک طرح سے پارٹیشن ٹیبل کو یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کا طریقہ پارٹیشن ٹیبل کا یہ سگنیچر کہلاتے ہیں سگنیچر سے آپ کو جیسے پتا ہے کوئی چیز آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہے تو ان ٹو بائٹس کی مدد سے پارٹیشن ٹیبل کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اب باقی کتنے بائٹس بچے 64 بائٹس بچے these 64 four bytes contains information pertaining to various partition within the hard disk اب ہمیں یہ بات تو پتا چل گئی کہ uh, جو پارٹیشن ٹیبل ہے اس کے اینڈ کے اندر کچھ 64 فور بائٹس پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر پارٹیشنز uh, سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہے یہ انفارمیشن ہوتی ہے for various file systems number of file systems ایک کمپیوٹر کے اندر ایگزٹ کر سکتے ہیں number of operating system hence ایک کمپیوٹر کے اندر ایگزٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہر آپریٹنگ سسٹم کا ہو سکتا ہے کہ ڈفرنٹ فائل سسٹم ہو فار ایگزامپل اگر آپ ونڈوز ایکس پی کی بات کریں یا فیٹ تھرٹی ٹو کی بات کریں تو فیٹ تھرٹی ٹو ایک ڈفرنٹ فائل سسٹم ہے ونڈوز این ٹی جو ہے N T F S use کرتا ہے that is a different file system moreover اگر آپ نے یونیکس انسٹال کیا ہوا ہے کا جو فائل سسٹم ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے تو اس طرح سے ویریئس فائل سسٹمز ایگزٹ کرتے ہیں اور ہر آپریٹنگ سسٹم کا اپنا ایک الگ سے فائل سسٹم ہوتا ہے اور وہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے آپریٹنگ سسٹمس کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو ایک کمپیوٹر کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کہ اس طرح سے four different operating system four different file systems جو ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جا سکے اب تمام آپریٹنگ سسٹمز نے ایک ہی ہارڈ ڈسک کو شیئر کرنا ہے اب ایک ہی ہارڈ ڈسک کو وہ کیسے شیئر کر سکتے ہیں ان ساروں کا تو فائل سسٹم ڈفرینٹ ہے تو یہ کیا جاتا ہے کہ ڈسک کو ویریئس پارٹیشن کے اندر ڈیوائڈ کر لیا جاتا ہے جو کنوینشن اویلیبل ہے جنرلی وہ یہ ہے کہ ڈسک کو فور ڈفرنٹ پارٹیشنز کے اندر ڈیوائڈ eh, کیا جا سکتا ہے اور ہر پارٹیشن کے اندر پاسبلی ڈفرنٹ فائل سسٹم ہو سکتا ہے اب جس طرح ہم نے بات کی ہے پارٹیشن ٹیبل کے اندر 64 فور بائٹس کا ایک چنک ہے اس 64 فور بائٹس کے اندر کچھ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے related to the disk partition in 64 four bytes کے اندر بھی فور اینٹریز ہیں بیسیکلی اور ہر اینٹری جو ہے وہ 16 بائٹ کی اینٹری ہے اس 16 بائٹ کی اینٹری کے اندر ایک پارٹیشن سے ایسوسیٹڈ انفارمیشن ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک پارٹیشن سے ایسوسیٹڈ انفارمیشن ہے وہ کیا انفارمیشن ہے یہ دیکھنے کے لیے ہمیں پارٹیشن ٹیبل کا ڈیٹا اسٹرکچر دیکھنا پڑے گا پارٹیشن ٹیبل کا آپ کو بتایا جو ڈیٹا پارٹ ہے اس ڈیٹا پارٹ کے اندر سکسٹی سکس بائٹس ہیں لاسٹ ٹو بائٹس کے اوپر سگنیچر پڑا ہوا ہے اور جو پارٹیشن کی اینٹریز ہیں وہ سکسٹین بائٹس کی اینٹریز ہیں اس طرح سے فور ڈفرنٹ اینٹریز ہیں اب ان فور ڈفرنٹ اینٹریز کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوتی ہے بیسیکلی اس کے اندر ہر پارٹیشن کے لیے یہ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کہ اس پارٹیشن کا اسٹارٹنگ بلاک کون سا ہے اس اسٹارٹنگ بلاک کا فزیکل ایڈریس پڑا ہوگا فزیکل ایڈریس جیسے آپ کو پتا ہے کہ سی ایچ ایس فارم کی سی ایچ ایس کی فارم کے اندر اسپیسیفائی کیا جاتا ہے سلینڈر ہیڈ اینڈ سیکٹر کی فارم کے اندر اسپیسیفائی کیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے مور اوور اس کے اندر انفارمیشن ہوگی کہ پارٹیشن کا جو لاسٹ بلاک ہے لاسٹ بلاک کا کیا فزیکل ایڈریس ہے اور پارٹیشن کے اندر ٹوٹل کتنے بلاکس ہیں اور اور اور اس کے علاوہ سرٹن کچھ فائل سسٹم سے انفارمیشن ہوگی مور اوور آپ جس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نمبر آف آپریٹنگ سسٹمز اگر آپ انسٹال کرتے ہیں تو نمبر آف آپریٹنگ سسٹمز جب آپ انسٹال کر رہے ہیں تو ان میں سے صرف ایک وقت میں ایک آپریٹنگ سسٹم ہی رن کیا جا سکتا ہے یعنی کہ جو سسٹم ہے وہ صرف ایک ہی آپریٹنگ سسٹم کے تھرو بوٹ ہوگا تو جس پارٹیشن کے تھرو وہ بوٹ ہوگا وہ کہلائے گی ایکٹیو پارٹیشن تو ایک وقت میں صرف ایک ہی پارٹیشن ایکٹیو ہو سکتی ہے کیونکہ سسٹم صرف ایک ہی سسٹم سے بوٹ ہو سکتا ہے اگر کسی دوسرے آپریٹنگ سسٹم سے اس کو بوٹ کرنا تو اس کی پارٹیشن کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا اور ریبوٹ کرنا پڑے گا جب نیکسٹ ٹائم ریبوٹ کریں گے تو دوسرے آپریٹنگ سسٹم جس کی کہ پارٹیشن کو ایکٹیویٹ کیا گیا تھا اس آپریٹنگ سسٹم سے بوٹنگ پروسیس ہوگا تو اس کے اندر یہ بھی انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کہ ان فور پارٹیشن میں سے کون سی پارٹیشن جو ہے ایکٹیو ہے مور اوور ضروری نہیں ہے کہ فور کی فور پارٹیشن یوز ہوں اگر ایک آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پارٹیشن یوز ہو اور اس کے اندر کچھ اور آپشنس بھی آتی ہیں جو کہ وقت کے ٹائم کے ساتھ آپ کو جن کا کہ اور کلیئر ہوتا جائے گا کہ کیا اور ڈفرینٹ آپشنس اویلیبل ہیں خیر ابھی ہم اس کنوینشن کے اوپر ورک کرتے ہیں کہ فور آپریٹنگ سسٹمز انسٹالڈ ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی پارٹیشن ہے ہر پارٹیشن کی انفارمیشن 16 بائٹس کے اندر پڑی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان 16 بائٹس کے اندر کیا انفارمیشن ہے جو فرسٹ بائٹ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو پارٹیشن ہے وہ بوٹیبل ہے یا نہیں ہے اگر پارٹیشن بوٹیبل ہے تو جو فرسٹ بائٹ ہے جس طرح آپ سلائڈ کے اندر دیکھ سکتے ہیں اس کی ویلو ایٹی ہیگز ہوگی اور اگر جو پارٹیشن ہے وہ بوٹیبل نہیں ہے تو اس کیس کے اندر اس کی ویلو زیرو ہوگی تو اس کا زیرو ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ ایکٹو پارٹیشن نہیں ہے سسٹم صرف ایکٹیو پارٹیشن سے ہی بوٹ ہوگا اگر آپ کسی دوسرے پارٹیشن سے اس کو بوٹ کرانا چاہتے ہیں تو اس کی پارٹیشن ایکٹیو کرنی پڑے گی اس کے فرسٹ بائٹ کو ایٹی کرنا پڑے گا اور باقی ساری پارٹیشن کے فرسٹ بائٹ کو زیرو کرنا پڑے گا پھر نیکسٹ بائٹ کے اندر یہ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے کہ اس پارٹیشن کا جو فرسٹ بلاک ہے اس فرسٹ بلاک کا ہیڈ نمبر کیا ہے یعنی کہ اس فرسٹ بلاک کا ایک سی ایچ ایس ایڈریس ہے اس سی ایچ ایس ایڈریس کے اندر اس بلاک کا ہیڈ نمبر کیا ہے جو اس کا ہیڈ نمبر ہے وہ اس بائٹ کے اندر پڑا ہوگا اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیڈ نمبر کے لیے ایک بائٹ ہے اس لحاظ سے ٹوٹل کتنے ہیڈز ہو سکتے ہیں 256 ہیڈز ہو سکتے ہیں پھر نیکسٹ بائٹ کے اندر سیکٹر نمبر کے بارے میں انفارمیشن ہے نیکسٹ بائٹ جو ہے وہ آف کورس ایٹ بٹ کا ہے تو اس کے اندر سیکٹر نمبر ہے لیکن سیکٹر نمبر کے لیے اس میں سے صرف six bits lower six bits use ہو رہے ہیں زیرو سے لے کے فائیو تک جو لوور سکس بٹس ہیں صرف ان کو یوز کیا جا رہا ہے جو ہائر ٹو بٹس ہیں وہ سلینڈر کے ہائر ٹو بٹس بنیں گے سلینڈر نمبر کے ہائر ٹو بٹس بنیں گے تو ان لوور سکس بٹس کے اندر سیکٹر نمبر آ جائے گا تو میکسیمم سیکٹر نمبر کیا ہو سکتا ہے 63 اس طرح سے ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس 6 بٹس ہیں 6 بٹس کے اندر جو میکسیمم ویلیو ہے وہ 63 اور آپ کو بتایا کہ سیکٹر نمبر جو سٹارٹ ہوتا ہے 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے 0 سے نہیں ہوتا پھر نیکسٹ بائٹ کے اندر سلینڈر نمبر ہے لیکن سلینڈر نمبر کے لو ریٹ بٹس ہیں سلینڈر نمبر ٹوٹل 10 بٹس کا ہوتا ہے اس کے ہائر 2 بٹس جو ہیں وہ اس سے جو پریویس بائٹ ہے اس کے ہائر ٹو بٹس میں سے آئیں گے تو ان ٹو ہائر بٹس کو اس کے ساتھ کنکاٹینیٹ کر کے آپ کے پاس ایک ٹین بٹ کی ویلو آ جاتی ہے ٹین بٹ کے لحاظ سے جو میکسیمم نمبر آف سلینڈر ہو سکتے ہیں وہ ون زیرو ٹو فور ہوتے ہیں جس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تو اس طرح سے جو اسٹارٹنگ بلاک ہے اس کا ہیڈ نمبر اس کا سیکٹر نمبر اور اس کا سلینڈر نمبر یہ انفارمیشن ہمارے پاس آ گئی اس کے علاوہ ایک اور بائٹ ہے جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ ایک آئی ڈی کے طور پہ ورک کر رہا ہے یہ اس بائٹ کو دیکھ کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو پارٹیشن ہے یہ کس کی پارٹیشن ہے یہ ڈاس پارٹیشن ہے یا یہ یونکس کی پارٹیشن ہے یا این ٹی ایف ایس کی پارٹیشن ہے فیٹ سکسٹین کی ہے یا فیٹ تھرٹی ٹو کی ہے کون سے فائل سسٹم کی یہ پارٹیشن ہے تو اس بائٹ میں آپ سمجھیں کہ ایک کوڈ ہے اس کوڈ سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ کون سا فائل سسٹم ہے اب نیکسٹ بائٹ ہے نیکسٹ بائٹ جو ہے اس پارٹیشن کا جو لاسٹ بلاک ہے اس پارٹیشن کے لاسٹ بلاک کا ہیڈ نمبر ہے یہ بھی آف کورس اسی طرح سے ایٹ بٹ کا اس سے جو نیکسٹ بائٹ ہے وہ اگین جو لاسٹ بلاک ہے اس کا سیکٹر نمبر اس کے لوور سکس بٹس کے اندر اس کا سیکٹر نمبر پڑا ہوگا اور ہائر ٹو بٹس جو ہیں وہ سلینڈر نمبر کا جا کے ہائر ٹو بٹس بنیں گے اس کا پارٹ بنے گے تو لوور سکس بٹس کے اندر اس طرح سے اس بائٹ کے لوور سکس برڈس کے اندر سیکٹر نمبر آ گیا اسی طرح سے جو نیکسٹ بائٹ ہے اس کے اندر سلینڈر کے لوور ایٹ بٹس ہیں اور ہائر ٹو بٹس جو ہیں وہ پچھلے بائٹ کے ہائر ٹو بٹس میں سے آئے تو اس طرح سے ٹین بٹس ہو جائیں گے for cylinder number last block کا جو سلینڈر نمبر ہے وہ اس بائٹ کی مدد سے آپ کو پتا چلے گا تو اس طرح سے جو پارٹیشن کا اسٹارٹنگ بلاک ہے اور جو اینڈنگ بلاک ہے ان دونوں بلاکس کا فزیکل ایڈریس اس چنک کے اندر سیو کیا ہوا ہے اس اینٹری کے اندر سیو ہوا ہوا ہے مور اوور اس کے اندر کچھ اور انفارمیشن بھی سیوڈ ہے اس کے اندر جو نیکسٹ انفارمیشن پڑی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈبل ورڈ ہے یہ کیا چیز ہے یہ ریلیٹو ایڈریس ہے relative address of the boot record ہر پارٹیشن کے اندر ایک بوٹ ریکارڈ ہوگا بوٹ ریکارڈ کی بھی کافی اہمیت ہوتی ہے اگر آپ فائل سسٹم کے لحاظ سے بات کریں آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ بوٹ ریکارڈ کے اندر کچھ ڈیٹا پڑا ہوتا ہے کچھ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے pertaining to the file system اس انفارمیشن کا بھی کیا میننگ ہے وہ بھی آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے لیکن فی الحال آپ یہ سمجھیں کہ بوٹ ریکارڈ کا جو ریلیٹو ایڈریس ہے وہ بھی اس انٹری کے اندر پڑا ہوگا وہ ایک ڈبل ورڈ کی فارم کے اندر ہوگا 32 بٹ کی ویلیو ہوگی یہ کس کے ریلیٹو ہے یہ اسٹارٹنگ بلاک کے ریلیٹو ہے اسٹارٹنگ بلاک جس کا فزیکل ایڈریس یہاں پہ سیوڈ تھا اسٹارٹنگ بلاک کے ریلیٹو یہ ایڈریس ہے اس اسٹارٹنگ بلاک سے اتنے بائٹس آگے جائیں تو بوٹ ریکارڈ آ جائے گا بوٹ ریکارڈ کے اندر بھی فائل سسٹم سے ایسوسیٹڈ سرٹن انفارمیشن پڑی ہوئی ہے اب نیکسٹ جو انٹری یہاں پہ پڑی ہوئی ہے وہ ایک اور ڈبل ورڈ ہے یہ سمپلی کاؤنٹ آف بلاکس ہے یعنی کہ اس پارٹیشن کے اندر ٹوٹل کتنے بلاکس ہیں اس کا کاؤنٹ اس کے اندر پڑا ہوا ہے یہ ایک 32 بٹ کی ویلو ہے جس کے اندر ٹوٹل نمبر آف بلاکس پڑے ہوئے ہیں اور اس کی مدد سے جو پارٹیشن ہے اس کے سائز کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ابھی آپ نے پارٹیشن ٹیبل انٹری کی ڈیٹیل تو دیکھ لی ہے اس کے اندر ہم نے بات کی ہے ایک سسٹم آئی ڈی کی ایک بائٹ ہے جو کہ فائل سسٹم کے آئی ڈی کے طور پہ ایکٹ کر رہا ہے اس کے اندر ایک کوڈ پڑی ہوگی جو یہ سگنیفائی کرتی ہے کہ اس پارٹیشن ٹیبل کے اندر کون سا فائل سسٹم یوز کیا جائے گا اس کوڈ کو دیکھ کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پارٹیشن یونکس کو انسٹال کرنے کے لیے یوز کی جا رہی ہے این ٹی ایف ایس کو یوز کر رہی ہے فیٹ تھرٹی ٹو کو یوز کر رہی ہے یا کون سے فائل سسٹم کو یوز کر رہی ہے ہم اس بائٹ کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں اس کے لیے جو ویریس کوڈز اویلیبل ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس فائل سسٹم کے لیے کیا کوڈ یوز کی جاتی ہے آئیے یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر system file system I D byte کے اندر زیرو زیرو پڑا ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو انٹری ہے وہ ایم ٹی ہے یہ پارٹیشن ایگزٹ ہی نہیں کرتی اگر اس کے اندر کوئی نان زیرو ویلو پڑی ہوئی ہے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی پارٹیشن ہے اگر ویلو زیرو ون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کے اندر جو فائل سسٹم ہے وہ ڈاس کا ٹویلو بٹ فیٹ سسٹم ہے فیٹ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں ٹویلو بٹ ہوتا ہے سکسٹین بٹ ہوتا ہے تھرٹی ٹو بٹ ہوتا ہے ڈاس کے اندر اگر 12 بٹ فیٹ یوز کی جا رہی ہے تو 12 بٹ فیٹ اگر اس کے لیے جو کوڈ یوز کی جائے گی وہ 1 ہے اسی طرح اگر ادھر ویلیو 02 پڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے زینکس فائل سسٹم ہے زینکس کا فائل سسٹم یوز کیا جا رہا ہے اور یہ اس کی روٹ ڈائریکٹری ہے یہ جو پارٹیشن ہے یہ اس کی روٹ ڈائریکٹری کے لیے یوز کی جائے گی اور اگر 03 ہے تو یہ پارٹیشن زینکس کی ہی ہے لیکن یہ یوزر کے لیے یوز کی جائے گی یوزر کی ڈائریکٹری کے لیے یوز کی جائے گی اگر اس کی ویلو 04 ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ ڈاس بیسڈ فیٹ سسٹم ہے فیٹ 16 بٹ کی فیٹ کا سسٹم ہے اور اس کوڈ کے ساتھ جو فیٹ جو میمری جس کو کہ مینج کیا جائے گا وہ memory area 32 two M B سے ایکسیڈ نہیں کر سکتا اگر ٹوٹل میمری ہارڈ ڈسک کی جس کو کہ مینج کرنا ہے وہ 32 ٹو ایم بی سے لیسر ہے تو اس کیس میں ہی اس قسم کا سسٹم کریٹ کیا جا سکتا ہے 16 بٹ فیٹ کا سسٹم کریٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے لیے کوڈ 04 فور پڑی ہوگی 05 فائیو کرتا ہے کہ یہ ایم ایس ڈاس کی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے بارے میں ہم آگے چل کے مزید ڈیٹیل طریقے سے بتائیں گے کہ یہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کیا چیز ہوتی ہے اگر اس کی ویلو 06 ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے یہ ایم ایس ڈاس کا ہی کوئی سسٹم ہے سکسٹین بٹ فیٹ ہے لیکن یہ سکسٹین بٹ فیٹ سسٹم جو اسپیس مینج uh, کر رہا ہے that is greater than thirty two M B greater اور equal to thirty two M B اگر اس کی ویلو زیرو سیون ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایک فائل سسٹم جو کہ ڈاس uh, کے ساتھ بھی کمپیٹیبل ہے اس فائل سسٹم کو کہتے ہیں O S two O S two کے اندر I F S system use کیا جاتا ہے installable file system O S two operating system کا نام ہے اس کے فائل سسٹم کا نام آئی ایف ایس ہے اور یہی کوڈ ایڈوانسڈ یونکس کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے ایڈوانسڈ یونکس کے فائل سسٹم کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے اور یہی کوڈ ونڈوز این ٹی کے سسٹم کے لیے بھی یوز کی جاتی ہے اگر اس کی ویلو زیرو ایٹ ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ A I X operating system کی بوٹ پارٹیشن ہے اگر اس کی ویلو زیرو نائن ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ A I X operating system کی یہ ڈیٹا پارٹیشن ہے اگر اس کی ویلو زیرو اے ہے تو زیرو اے شو کرتا ہے یہ او ایس ٹو اس کا ایک ورژن ہے بوٹ مینیجر بوٹ مینیجر کی پارٹیشن ہے اگر اس کی ویلو زیرو بی ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ ونڈوز بیسڈ کوئی فیٹ تھرٹی ٹو سسٹم ہے فیٹ بیسڈ سسٹم ہے تھرٹی ٹو بٹ فیٹ اس کے اندر یوز کی جا رہی ہے اگر ویلو زیرو پی ہے اور اگر ویلو زیرو سی ہے تو یہ Windows based FAT thirty two system ہی ہے لیکن ایل بی اے میپڈ ہے ایل بی اے انیبلڈ ہے جو انڈیکسز یوز کی جا رہی ہیں L B A large disk size manage کیا جا رہا ہے اور زیرو ای e ہے تو اس کا مطلب Windows based FAT sixteen bit system ہے اور ایل بی اے انیبلڈ ہے یعنی کہ جو انڈیکسز یوز کی جا رہی ہیں وہ L B A indexes use کی جا رہی ہیں five hundred four M B سے گریٹر اسپیس ہو سکتی ہے اس کے اندر اگر اس کی ویلو زیرو ایف ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ونڈوز کے لیے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اور ایل بی اے میپڈ ہے ایل بی اے انیبلڈ ہے یہ کچھ ایک امپارٹینٹ انفارمیشن ہے about system I D byte system I D جو بائٹ ہے اس کی ویلو رینج کرتی ہیں from zero to F F ہم نے ساری ویلوز نہیں ہمارے ٹائم کی کمی کے ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے ہم ساری ویلوز تو نہیں آپ کو بتا سکتے لیکن یہ چند ایسی ویلوز ہیں جو کہ موسٹ کامنلی یوز ہوں گی اور جن کے بارے میں آپ کو ادھر ایکسپلین کیا گیا ہم نے بات کی ہے کہ ڈسک کو ڈوائڈ کر لیا گیا انٹو ویریس پارٹیشنس اور ہر پارٹیشن جو ہے وہ ڈفرنٹ آپریٹنگ سسٹم کو ایلوکیٹ کر دی گئی ہے اب ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے پی سی کے اندر ڈفرینٹ آپریٹنگ سسٹمس انسٹال کریں عام طور پہ آپ نے ایک ہی آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ایٹ لیسٹ ایک آپریٹنگ سسٹم تو کیا ہی ہوگا اگر ایک آپریٹنگ سسٹم کیا ہوا تو جو پارٹیشن ٹیبل ہے اس کے اندر ایک پارٹیشن ہونی لازمی ہے اور وہ پارٹیشن کہلاتی ہے پرائمری پارٹیشن اس کے بعد جو دوسری پارٹیشنز ہیں وہ ہو سکتا ہے دوسرے آپریٹنگ سسٹم کی پرائمری پارٹیشنز ہوں یا پھر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنز ہوں تو آئیے پرائمری پارٹیشنز کے بارے میں دیکھتے ہیں وہ کیا چیز ہوتی ہے primary partitions are defined in the M B R each primary partition contains information about about its respective O S یعنی کہ پرائمری پارٹیشن کے اندر جو انفارمیشن ہے جو آپریٹنگ سسٹم آپ نے انسٹال کیا ہے جو بوٹیبل آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے بارے میں سرٹن انفارمیشن کنٹین کرتی ہے جس طرح سے ہم پہلے آپ کو ایکسپلین کر چکے ہیں کہ وہ انفارمیشن کیا ہے however if only one operating system is to be installed then extended partition میں آلسو بی پرائمری پارٹیشن تو ایک ہونی لازمی ہے ایک آپریٹنگ سسٹم اگر آپ انسٹال کرتے ہیں باقی ڈسک اسپیس کو بھی اگر آپ نے پارٹیشن کر دیا مے بھی ہو سکتا ہے جو آپ نے آپریٹنگ سسٹم انسٹال کیا وہ ایک portion of the disk space use کر رہا ہے باقی portion of the disk space جو ہے اس کو پارٹیشن کرنے کے لیے جو پارٹیشن یوز ہوتی ہیں وہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشنز کہلاتی ہیں ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی ڈیٹیل آپ کو آگے چل کے ہم ایکسپلین کرتے ہیں ابھی ہم نے بات کی کہ آپریٹنگ سسٹم کے لیے ایک پارٹیشن ہونا ضروری ہے جس کو کہ پرائمری پارٹیشن کہا جاتا ہے باقی ڈسک اسپیس جو ہے اس کو مینج کرنے کے لیے مے بی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن آپ کو کریٹ کرنی پڑے تو آئیے اب اس سلائڈ کی مدد سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماسٹر بوٹ ریکارڈ ہے ماسٹر بوٹ ریکارڈ کے اندر جو پارٹیشن اینٹریز ہیں دو پارٹیشن اینٹریز یوز کی جا رہی ہیں جو پہلی پارٹیشن اینٹری ہے وہ پرائمری پارٹیشن ہے ہر انٹری کے اندر آپ کو پتا ہوتا ہے پتا ہے کہ کیا انفارمیشن پڑی ہوتی ہے جو اسٹارٹنگ ہیڈ ہے اس کا سی ایچ ایس ایڈریس پڑا ہوگا اور اس کا جو اینڈنگ بلاک ہے اسٹارٹنگ بلاک اور اینڈنگ بلاک دونوں کا سی ایچ ایس ایڈریس پڑا ہوا ہوگا اور اس کے علاوہ نمبر آف بلاکس پڑے ہوں گے تو یہ ساری انفارمیشن پرائمری پارٹیشن کی انٹری کے اندر پڑی ہوئی ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایرو شو کر رہے ہیں کہ اس کے اندر جو اینٹری پڑی ہوئی ہے اس کے اندر اسٹارٹنگ بلاک کا ایڈریس ہے اور دوسرا ایرو شو کر رہا ہے ہے ہے کہ اس اس کے کے اندر اینڈنگ بلاک کا ایڈریس بھی پڑا ہوا اب باقی جو میموری اسپیس رہ جاتی ڈسک اوپر کو مینج کرنے کے لیے ایک اور پارٹیشن کریٹ کی گئی ہے within the partition table اس پارٹیشن کو کہا جا رہا ہے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی پرزینس کسی دوسرے آپریٹنگ سسٹم کی پرزینس کو ظاہر نہیں کر رہی بلکہ وہ یہ ظاہر کر رہی ہے کہ آپ نے اپنے ڈسک اسپیس کو پارٹیشن کر کے into various logical drives divide کرنے کی اٹمپٹ کی ہے جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن ہے اس کے بارے میں انفارمیشن اسی اینٹری دوسری اینٹری کے اندر پڑی ہوگی فرسٹ اینٹری کے اندر پرائمری پارٹیشن کی انفارمیشن ہے دوسری اینٹری کے اندر ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کی اینٹری ہے وہ اینٹری بالکل سیم اینٹری ہوگی کہ اس کا اسٹارٹنگ بلاک نمبر کیا اس کا سی ایچ ایس ایڈریس کیا اور اس کا اینڈنگ جو بلاک ہے اس کا کیا سی ایچ ایس ایڈریس ہے مور اوور اس ٹوٹل پارٹیشن کے اندر کتنے نمبر آف بلاکس ہیں جب ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کریٹ کی گئی ہے تو بیسیکلی ایک ڈسک uh, کا پورشن جو ہے وہ الگ سے پارٹیشن کر کے رکھ دیا گیا کچھ پورشن پرائمری پارٹیشن کو سائن ہو گیا کچھ پورشن ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا پارٹ بن گیا اب یہ جو ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کا پارٹ ہے یہ مزید پارٹیشن ہوگا انٹو ویریئس پارٹیشنز اور یہ ویریس پارٹیشنز ہو سکتا ہے ویریئس اس کو uh, ڈرائیو لیٹرز اسائن ہو ہر پارٹیشن کو ہو سکتا ہے کہ ایک انڈیویجل ڈرائیو لیٹر اسائن ہو اور اس طرح سے نمبر آف پارٹیشنز کریٹ کی جا سکتی ہیں اور یہ پارٹیشنز تب تک کریٹ کی جا سکتی ہیں جب تک کہ ڈرائیو لیٹرز نہ ختم ہو جائیں آپ کو پتا ہے کہ جو لاسٹ ڈرائیو لیٹر اویلیبل ہوتا ہے ونڈوز آپریٹنگ سسٹم یا ڈاس آپریٹنگ سسٹم کے اندر وہ زیڈ ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس ایک فزیکل ڈسک ہے اس کو آپ پارٹیشن کرتے جائیں کرتے جائیں جب تک کہ آپ کے پاس لاسٹ لیٹر نہ آ جائے اس کے بعد مزید پارٹیشن کرنا پاسبل نہیں ہوتا اس ایکسٹینڈیڈ ایریا کو پارٹیشن کرنے کے لیے کچھ انفارمیشن آگے ہمیں اسٹور کرنی پڑتی ہے اس کے اندر پھر مزید پارٹیشن کی جاتی ہیں اور پھر مزید پارٹیشن کی جاتی ہیں اس طرح ریکرسولی کئی پارٹیشن کی جا سکتی ہیں اور ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپس میں انٹر لنکڈ ہوتا ہے بالکل ایز ایف کہ یہ ایک چین بن رہی ہو ایک لنک لسٹ بن رہی ہو یہ چین کس طرح سے بنتی ہے اور اس کے اندر کیسے ڈیٹا سٹور کیا جاتا ہے یہ ان شاء اللہ تعالی ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ آپ کس طرح سے ایل بی اے انڈیکس کو یوز کرتے ہوئے کسی ایک پرٹیکولر بلاک کو ایکسس کر سکتے ہیں میں پھر آپ کو وارن کرتا ہوں جب آپ ڈائریکٹلی ڈسک کو ایکسس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپریٹنگ سسٹم یہ الاؤ نہ کرے اس لیکن آپ تاکہ آپ کا پروگرام جو ہے وہ سکسیزفلی ورک کر سکے اس لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے سسٹم کو ری بوٹ کریں اور ایک ڈاس کے ڈسک سے بوٹ کر کے اپنے پروگرام کو ران کریں اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا پروگرام پھر صحیح ران ہوگا دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ڈسک کو کس طرح سے پارٹیشن کیا جاتا ہے پارٹیشن ٹیبل کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے پارٹیشن ٹیبل جو ہے فور ڈفرنٹ آپریٹنگ سسٹمس کو کنکرنٹلی انسٹال کرنے کی آپ کو فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے ڈیسک کو پارٹیشن کر کے ان اس کو ویریئس بلاکس کے اندر ڈیوائڈ کر کے اب جب اس کو پارٹیشنس کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تو آپ کو کیا انفارمیشن اسٹور کرنی پڑتی ہے آپ کو یہ انفارمیشن اسٹور کرنی پڑتی ہے کہ ہر پارٹیشن کا اسٹارٹنگ بلاک کون سا ہے اس کا اینڈنگ بلاک کون سا ہے اور اس کے اندر ٹوٹل کتنے نمبر آف بلاکس ہیں یہ ساری انفارمیشن کہاں اسٹور کی جاتی ہے پارٹیشن ٹیبل کے اندر اسٹور کی جاتی ہے مور اوور اگر نمبر آف آپریٹنگ سسٹم آپ نے انسٹال کیے ہوئے ہیں تو ان میں سے کوئی ایک سسٹم ہی ایکٹیو ہوگا جب آپ سسٹم بوٹ کریں گے تو کسی ایک آپریٹنگ سسٹم کے تھرو ہی سسٹم بوٹ ہوگا تو پارٹیشن ٹیبل کے اندر یہ انفارمیشن بھی اسٹور کی گئی ہے کہ کون سا آپریٹنگ سسٹم ایکٹیو ہے اور اس کو چینج بھی کیا جا سکتا ہے اور اس طرح سے دوسرے پارٹیشن ٹیبل کو بھی دوسرے آپریٹنگ سسٹم کی پارٹیشن کو بھی ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے مور اوور پارٹیشن ٹیبل کے اندر سگنیچر ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ ویلڈ پارٹیشن ٹیبل ہے یا نہیں ہے پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ آپریٹنگ سسٹم ایک ہی انسٹال کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ نے ایک پارٹیشن بنائی ہے تو باقی کی اسپیس جو ہے وہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کہلائے گی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کو کس طرح سے مینج کیا جا رہا ہے ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کو کس طرح سے مزید ڈیوائڈ کیا جائے گا انٹو فردر پارٹیشنز اور ہر پارٹیشن کو ایک الگ ڈرائیو لیٹر سائن کیا جائے گا یہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے ہوپ آئی ہوپ کہ اس کے اندر آپ کو کوئی ڈفیکلٹی نہیں فیس کرنی پڑی اگر کوئی اس کے اندر ڈفیکلٹی ہیں کوئی آپ کے کوشچنس ہیں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا ضرور جواب دیں گے آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے نیکسٹ لیکچر ہم یہاں سے ہی اسٹارٹ کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن جو ہیں وہ کس طرح سے ورک کرتی ہیں اجازت دیجیے اللہ حافظ